سورت الشعراء جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ یہ اس گروپ میں جو یہ بکی صورتیں ہیں آٹھ آ رہی ہیں آٹھ میں سے ایک ہم نے پڑھ لی یہ ایک جو ہے یہ بغیر حروف مقدعات کے تھی تبارک الفرقان عبده لیکون للعالمین نذیرا باقی سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں دو تاسیم میم سے ہیں ایک توسیم سے ہیں پھر چار جو ہے وہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم تو علی میم سے کل چھ صورتیں قرآن میں ہیں دو مدنی سورہ بقرہ سورہ عمران وہ بالکل شروع میں اور چار مکیات ہیں وہ جو اب آگے آئیں گی یہ صورت الشعراء جو ہے یہ قرآن مجید کی اس اعتبار سے سب سے نمایاں صورت ہے کہ مکی صورتوں میں تعداد کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں ہے دو سو ستائیس آیات ہیں لیکن یہ کہ رکو کل گیارہ ہے یہ وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں تیز ردم جو ابتدائی صورتوں کا ہوتا ہے بالکل وہ انداز ہے یہاں پر جو سورت الحجر والا ہے سورت الحجر کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں اور اس کے اندر فوتی آہنگ بھی بہت نمایاں اسی طریقے سے یہ سورہ شعرا ہے ویسے ہجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت سورہ آراف ہے چوبیس رکو آیتیں اس کی دو سو سات ہے یہ گیارہ رکو اور آیتیں دو سو ستائیس ہے یعنی بیس آیات فی رکو اس کی اوسط بنتی ہے پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی چار سالوں کی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر وہ جو سورہ کاف کے بعد ہے لیکن ایک سورہ ہجر جو ہے وہ پچھلے گروپ کے اندر اور ایک جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل کر دی گئی اور اس کی جو حکمت میری سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ اور بڑی حکمت ہو جن میری رسائی نہیں ہوئی ہے کہ اس میں ایک منوٹنی جو ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کے اندر جو پھر مشابہت آتی ہے تو ایک ہی مضمون کی صورت میں مسلسل چلتی رہے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت انسانی جو ہے اس کے اندر اس کی دلچسپی میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ انداز بدلتا تنوع جو ہے اس کے لیے اس صورت کو یہاں پہ شامل کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے لال کا باخ النفس کا اللہ یقینی اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس سمجھنے میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ان نشا نزل علیہ السماء آیتن فضلت خاضعین اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں ہماری قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے لیکن ہماری حکمت ہے ہماری مشیت ہے ہم اس طرح کی نشانی نہیں دکھائیں گے اس طرح کا معاملہ ہم نہیں کریں گے اس کی حکمت اس صورت کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے لال کا کا باقی نفس اللہ ہی منائے مما یاتی من ذکر من الرحمان محدث اللہ عنہ مولدین اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر کوئی نصیحت کوئی یاد جہانی ہم بدل بدل کر اسلوب بدل کر انداز بدل کر ہم بار بار بھیج رہے آیات ان کی نصیحت کے لیے لیکن جو بھی نیا ذکر آتا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہوتی اللہ قانو عنہ موردین وہ تو اس سے اعراض کرنے والے ہی ہیں فقط کر انہوں نے جھٹلا دیا فسیاتی ممبا ماں کانو بھی استاذ تو پھر قریب آ جائیں گی ان تک بھی خبریں انہی چیزوں کی جن کا کہ یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں پھر عذاب الہی آئے گا اور پکڑ آئے گی اب علم الگ کم امبت نافیہ ہم ان کو لے کریم کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کتنا ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے کیسے کیسے طرح طرح کی چیزیں جو ہیں عمدہ چیزیں اور ہم نے میوے اور پھل پیدا کر دیے ہیں ان نفیزہ کا کر آیا اس میں ہے نشانی نشانی انہیں چاہیے تو اس میں ہے پوری کائنات نشانی ہے اللہ کی پوری تخلیق نشانی ہے ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف وقت رافی لہ لے بل نہارے البحر بما ينفع تنگی پھر بارے وما انزل الله من من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض کو لقوم يعقلون ان في ذلك لآية اس میں نشانی ہے وما ماں کان اکثر ہوں لیکن اے نبی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ رب کلح العزیز الرحیم یہ عام طور پر عزیز کے ساتھ حکیم آیا کرتا ہے نوٹ کیجئے لیکن یہاں اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا کہ عزیز کے ساتھ الرحیم کیوں کہ آپ کا رب یقیناً زبردست ہے لیکن رحیم ہے یہ اس کی رحمت کا منظر ہے کہ وہ اس طرح کا موجودہ نہیں دکھا رہا وہ جب چاہے دکھا سکتا ہے ان نشان نزل علیہ من السماء آیتن فضلت آنا لہا ہم کھا گئی ابھی ہم ایک ایسی آیت اتار دیں کہ جس سے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں لیکن نہیں ہم عزیز ہیں زبردست ہیں رحیم ہیں ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابھی اس قسم کا کوئی ان کو موجودہ نہیں دکھانا چاہتے ابھی مہلت دینا چاہتے تاکہ ان میں اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا جائے ابھی اگر کہیں کوئی مکھن ہے اس کے اندر تو وہ بھی نکل آئے جو بھی لوگ ہیں جو خیر کی کوئی استعداد رکھتے ہیں وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی مہلت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس وجہ سے یہ در حقیقت رحمت کا منظر ہے اور جس کو کہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف ایک دلیل کے طور پر استعمال کر لیا ہے وَإِذْنَادَ رَبُّكَ مُوسَىٰ نِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي يَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اباء رسول ہی پر مشتمل ہے سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدر تفصیل ہے اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ آراف سے اور سورہ ہود سے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نو علیہ السلام اور پھر حود اور صالح اور لوت اور شعیب ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا آخر میں ایک بڑا طویل رکو ہے سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے وہ تھا ربوں کا موسا تو یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسا کو ارے تل قوم ظالمین کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس اللہ یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں کیا وہ تقوا کے روش اختیار نہیں کرتے کاز رب میں اخاف اخاف یوکس انہوں نے کہا حضرت موسا نے عرض کیا پرور مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے وہ عزی کو صدری اور میرا جی رکتا ہے سینا بھیجتا ہے ملان طلق کو لسانی اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے فصاحت اور بلاغت نہیں ہے فارسی الا ہارون تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجیے یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں میرے وزیر بنے میرا ہاتھ بٹائے وہ لہم علیہ زمبن اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے وہ قتل عمد نہیں تھا قتل خطا تھا لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا تو لہوم علیہ ضم الفاق اور یقر میرے دل میں تو ان کا ایک جرم بھی ہے ایک گناہ بھی ہے تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے اعلک اللہ اللہ نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں فضحبا بے آیاتنا انا جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں دے کر ہم تم دونوں کے ساتھ ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ فاتحہ فرعون تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس فقولا اور کہو دونوں انا رسولہ رب العالمین ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو انہیں جانے دو انہیں ستاؤ نہیں کال علم نورب کفینا ولیدہ اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دی گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسا پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے اس کے جواب میں فرعون نے کہا علم نرب کفینا ولیدہ کیا تم وہی نہیں ہو موسا کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہمیں کو میں آؤ اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر علم نورب کے کا فینا ولیدہ جب چھوٹے سے تھے تم بچے سے تھے تمہیں ہم نے سمندر سے اس سے نکالا تھا دریائے نیل سے ایک صندوق سے اور ہم نے پالا پوسا تمہیں وہ لبستہ فینا میں عمرہ کا سنین اور ہمارے یہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم تم نے گزارا ہے وہ فالتا فالت اکلتی فالتا اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا تم نے ایک قبطی کو قتل کیا وانتا من میری اور تم بہت ہی ناشکرے تھے کالا من الضالین حضرت موسا نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت لیکن جب کہ میں خود گم رہا تھا میں بھٹک رہا تھا بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی ابھی نبوت رسالت مجھے نہیں ملی تھی بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا ابھی میں تلاش حقیقت میں سرگردہ تھا جیسا کہ میں پہلے صورت سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں غال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگردہ ہو یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ غال کے اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے وہ بابر کا غالن لن فادا قال فالتوا ادم واروں میں غال فرار کو من فرر تو بن قوم لمبا خط کم پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرتا تھا اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا اور تمہارے خوف کی وجہ سے فرر تو میں بھاگ گیا اسے میں نے فرار اختیار کیا بہاب علی ربی اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے نبوت عطا کی ہے رسالت پر سرفراز فرمایا ہے فواہب علی ربی حکم الجاگر من المرسلین اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے وہ تل کا اب جواب دے رہے ہیں ترکی ب ترکی جواب جس کو کہنا چاہیے وہ تل کا نعمت علیہ نبت بنی اسرائیل اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے بڑا احسان کیا ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے وہ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ان یہ نب نوٹ کر دیجیے یہ تعبیر جو ہے کسی کو غلام بنا لینا کسی کو اپنا متی بنا لینا جیسے انہوں نے کہا تھا وہ قوم لنا ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے تو یہاں پہ حضرت موسا نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احساس جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں کالا و وما رب العالمین اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں کالا رب وما کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا رب اور مالک اور جو کچھ ان دونوں کے ماں بہن ہے ان کل تم موقع نیند اگر تم یقین کرنے والے ہو کالا لمن ہاؤ لہو اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے دربار ہے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت بوسا کے ساتھ اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے کالا لمن ہا لہ تستمعون اب وہ کسی سا ہو کر اپنے درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسا یہ کیا کہہ رہے ہیں سنا آپ نے کالا رب کم و رب آبا حضرت موسا اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آبا و اجداز گزر چکے ان کا بھی رب ہے کال کم رسول اب وہ خطاب حضرت موسا تو نہیں کر رہا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا آنکھیں چار نہیں کر پا رہا اب وہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے ان رسول اکم الزیحلہ مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر اب یہ تنزیہ انداز کلام ہے وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں مجنون مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے قال رب المشرق والمغرب حضرت ابوسا نے اس سے آگے بڑھ کر کہا میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا میں نے ان آیات پر ایک مبنی کر کے ڈرامے کی شکل میں ان آیات کا ترجمہ لکھا تھا ایک رسول بادشاہ کے دربار میں یہ مکالمہ واقع تھا ایک ڈرامے کے انداز کے اندر یہ ساری بات جو ہے اس کو درج کیا جا سکتا ہے حضرت ابو صاحب بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے قال رب المشرق والمغرب وما اور وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے ماں بہن ان سب کا رب ہے ان کو تم تاخیر اگر تم عقل سے کام لو کال تخستہ غیر مستی تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسا السلام سے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر لہذا وہ ذاتی محبت تھی تو کہا مسجوری میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا کالا جو کہ حضرت موسا نے فرمایا خا میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں کالا فاتح بہین گم میں نے سوگتی کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو فالقا آسا ہو تو انہوں نے اپنا آسا ڈال دیا فیضا ہی مبین تو اچانک وہ ایک اسدہ بن گیا کہیں لفظ صوبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اسدہ کی شکل میں اور کہیں آیا حیا سانپ سانپ عام جو ہوتے ہیں وہ یدہ فیضا ہی الناظرین انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے غریبان سے کھینچا تو اس دیکھا کہ اس وہ تو سفید ہے دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے کال علی ملے اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے درباریوں سے جو اس کے تھے ان العلیم یہ تو واقع وہ جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ کا جہاں سے بھی آئے ہیں جہاں رہے ہیں اتنے عرصے تو یہ واقع تن بہت ماہر جادو پر معلوم ہوتا ہے یورید و یوخ جا ان عرض کم بھی رہی اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے اس سرزمین سے بے دخل کر دے فمادا تعمرون اب دیکھیے اب عقل میں آ گیا اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے بڑی پیچیدہ ہے تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کالو ارجہ ہو انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو اور ان کو تھوڑی سی کو تاخیر کر دو اور اس کے بھائی کو بھی ہارون کو بھی وہ باسلم بدائی نے حاشرین اور بھیج دیجیے تمام شہروں کے اندر نقیب جو کہ ڈنک لے کر جائیں اور پیٹتے رہے ڈنکا کہ جو جو بھی کہیں جادوگر ہے جاننے والا ہے ڈڈورا پیٹ دو کہ وہ وہ آ جائے کا بالکل لے آئے تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو فجمہ سہارا تو محقاتی یوم معلوم تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے فائدے کے وقت وکیل الناس المین اور لوگوں میں بھی ڈڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ تو مشتم آپ لوگ بھی جمع ہونے والے ہیں یا نہیں جمع ہو جائیے لاج لگا نہ نتب الصحرہ کا انکان حم غالبین ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں یہ ذرا قابل غور ہے آیت کہ اگر جادوگر موسا معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں ہماری اپنی قوم کے ہیں تو ہم اپنے قوم کے جو جادوگر ہیں ان کی پیروی کیوں نہ کریں لال لنا نہ تم سہرت ان قانو غالبین فلما جا سہرت و قال الفرعن آئین لنا لاجر کلنا نہن الغالبین تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا کچھ صنعتیں ملیں گی کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے کالا نام وائن میں تم کہا کیوں نہیں ضرور اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا میرے بہت قریبی جو ہیں تمہیں تو میں پچاس ہزار ہی منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے کال الحم موسا القو مال تم کو ان سے موسا نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو پالکو ہے ایسی ایسے تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے اصا بھی وقالب عزت فرعون اور انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انا الغالبون یقین ہم غالب آئیں گے فالقا موسا آسا ہو تو حضرت موسا نے اپنے آسا ڈالا فیضا یا تلقف ما فکون تو اچانک اس آسا نے اسدہ بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو جو وہ سانپ بن گئے تھے فعلقی کے و ساجدین تو بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے یہ گرا دیے گئے مجہور سیکھا گویا کہ بے اختیار اتنا یعنی اسپونٹینیس تھا ان کا معاملہ کالو بے رب کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر رب موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا رب ہے کالا تم لہو قبل کہا پور جلال انداز میں تم ایمان لائے تمہاری یہ ضرورت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر ان نہ کبیر و قبول الزیح اللہ مکم السحر یقیناً یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے تمہارا بڑا سردار ہے تمہارا استاد ہے جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا اور گویا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورا کشتی تھی صرف دکھاوے کے لیے ورنہ تمہارا گھر جوڑ پہلے سے موجود تھا فصوف تعلم تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا لوقت پتیہ آئے دیا جو خلاف ہے میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا والا اسلے ون کو مجمعین اور تم سب کو سوری دوں گا قال اللہ غیر انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں کوئی درد نہیں کوئی پرواہ نہیں انا الا رب نام القلبون ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں انا نتما و یکردنا ربنا خطایانا نا ہمیں تو اب تما اگر ہے تو اس کی اور دلچسپی ہے تو اس سے خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے فرمائے ان کنہ اول المومنین کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں یعنی موسا کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی واحد علا موسا نسل بےادی نقبود اور ہم نے وہی کر دی موسا کی جانب کے میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ رات و رات یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا فارسلہ فرعون حاشرین تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے پھر ڈھنورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے ان انا لشر جمت القلیلون اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر پیغام دیا یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی وہ لنا اور اس کے دونوں معنی ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے ہمیں انہوں نے ریز دلا دیا ہے اب ہم ان کو جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر ریز ہے ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے وہ نا حاضرون اور ہم جو ہے سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مشتبہ کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے تو اخرجہ من جنات وعیون تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے بڑے بڑے ولاز ہوں گے کوٹیاں ہوں گی ان کے باغات ہوں گے پانی باغات ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا ان کے چشمے ہوں گے سب سے نکال کر لے آئے وہ قلوز ان کے خزانوں سے غائب بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر کھوڑا جاتا ہے وہ مقام کریم اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے ٹھکانے تھے کزال کا اسلحہ بنی اسرائیل اسی طرح ہوا پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو اس سے مراد یہ نہیں کہ اسی وقت وہ وارث بن گئے بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی انہیں حکومت ملی تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئی حکومت ملی دولت ملی فاطباؤ ہوں مشرقی تو صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا فلما تلال جمان کالا صاحب موسا رکون جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھ لیا یہ حضرت موسا کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے اور فرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں کالا صاحب موسا تو موسا کے ساتھیوں نے کہا نالا بجرکون ہم تو پکڑے گئے پکڑے جانے جا رہے ہیں کالا انائی عربی سیاح دین حضرت موسا نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا میرے لیے راستہ پیدا کرے گا یہ بالکل اسی طرح کی آئے تھے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار سور میں تھے لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی تم پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے موسا تو ہم نے وہی کی موسا کو انجیب بے آسا کر باہر کہ اپنے اس آسا سے ضرب لگاؤ سمندر پر فنفلکا تو وہ پھٹ گیا فکان کل ان کا عظیم تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ بڑی چٹان اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں یہ مد و جزر کا کہنا اس میں کسی تعویل نہیں مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی اسی لیے جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے پکتے وہ تو بات دوسری ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے لا یاتی ہل بات میں نہ یدہ ملا بن ہی باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے فن فلک کا فلک کہتے پھٹنے کو اور بد و جدل میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا فالق الاسباح فالق الحب والنوا رب الفلق یہ لفظ قرآن مجید کے اندر کتنی کثرت کے ساتھ آیا وہ راؤز پھٹ جانا فل تو سمندر پھٹ گیا فکانا کلو فرقن پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے دو حصے بنیں گے تو ہر حصہ جو ہے تو دل عظیم ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا وہ حضلفنا سمل آخرین اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی یعنی جب یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسا اپنی قوم کو لے کر نکل گئے این اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں مان جائنا موسا مما ہم نے موسا اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی نل آخرین اور پھر اب پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا ان لے کل آیا اس میں ہے نشانی اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا بوجھا بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا ان نفیزہ کا نہ آیا وہ ماں کان اکثر اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف حضور کی طرف اے نبی آپ خاص کتنا ہی چاہیں ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی بھائی ان نربا کا لہو العزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصہ موجودہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے وطل علیہ نبا ابراہیم وزرا کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر اس قال ابی ہے قوم ہی ماں کابود جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ تم کن کو پوچھتے ہو کال اسلام اللہ عاقفین کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کا احتکاب کرتے ہیں دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر کالا حل اس تدور ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو ان سے بات کرتے ہو دعائیں کرتے ہو گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات اور ان فعون کم اور تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں کالو وجن نہ آبا نہ کزال کا یا اب اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آبا و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے وہ یہی کرتے تھے اسی طرح پوچھتے تھے یہی ان کی رسم تھی یہی ان کی ریت تھی یہی طریقہ تھا تو ہم نے وہی اختیار کر لیا کالا فرائے تم ماخن تم کا تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو انتم و آبا کم لقدمون جنہیں تم بھی پوچھتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوچھتے تھے یہ سب میرے دشمن ہیں یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں اللہ رب العالمین بس میرا تو ساتھی میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے وہ صرف ایک ہے رب العالمی اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار نگار اللہ خلط نیفہ یادین جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے ولزی ہوا یوتنی و یسکین وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے ذا مریض تو فہو یشفین اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے اب دیکھیے نوٹ کیجیے مرض کو اپنی طرف منسوخ کیا میں بیمار ہو جاتا ہوں فہو یشفین تو مجھے شفا دیتا ہے ولزی یومی تو نہیں سنگا یقین اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا مجھ پر موت تاری کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا بل اتما ہوا یقر علی خطیتی یوم الدین اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی تما ہے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو جزا و سزا کے دن بے حبلی حکمن وسوالحین اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا رب حبلی حکمن پروردگار مجھے حکم عطا فرما یعنی مجھے حکمت دانائی بسوالحین اور مجھے تو شامل کر دے اپنے سالے بندوں میں وج لسان لسانہ صدقن فل آخرین اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو مج میں ورثت جنت النعیم اور مجھے بنا دے ان نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے بخصر ابھی نہو کان امال اور میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے غلط راستے پر ہے ولا تفزنی یوم یو اور جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باس بادل موت اس وقت مجھے رسوا نہ کیجو یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے من بقلب سلیم سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر قلب سلیم سلیم کہتے ہیں سلامتی جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو صحت مند دل صحت مند روح فطرت سلیمہ قلب سلیم جو unpolluted nature unperverted nature جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا وہ اس فتح جنت المطقیل اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے وہ برزت الجحیم الغاوین اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی نکالی جائے گی ان باغیوں کے وکیل الحم اینا ماق تم تابدون اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ اللہ کے سوا حل کم تسرون کیا وہ اب تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلا لے سکتے ہیں کے فی ہا ہم ولغاون پھر اوجھے ڈال دیے جائیں گے اس میں جہنم میں وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے وہ جنوب و ابلیس اجمع اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہے ان کے جھونک دیے جائیں گے کالو وہم فیٰ یکمون اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد جھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے لفی ہے ان یقیناً ہم خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کلی گمراہی کے اندر اس کم بے رب العالمین جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پرور کے وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے اور سیاطین جن جو ہیں جن کی دوستی کا دم بھرتے رہے جن کے مرغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی ان سے کہیں گے تو اللہ ہے انا کلنا لفیظ العالم مبین یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں اس مصوی کم بے رب العالمی جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہی مقصد کر سکتا ہے ہم نے تمہارا درجہ کر دیا تمہاری اطاعت شروع کر دی تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا مما عدلا المجرمون اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے فما لنا من شافعین تو اب یہاں کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا نہیں ولا صدیق حمیم نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو جو کوئی دلجوئی ہی کرے فلاؤ اللہ لنا کر ر تو اب اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے فدکون امن المومنین تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے ان کلا آیا اس میں ہے نشانی وما کان اکثر ہوں یہ ترجیح ہی کہلاتی آیات بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد ان نفیزہ آیا اس میں ہے نشانی وما کان اکثر ہوں لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ نربک اللہ عزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے اب وہ پھر امبا رسول جو ہے اس ترتیب کے ساتھ زمانی ترتیب کے ساتھ قزبت قوم نوح للمرسلین جھٹلایا کی قوم نے بھی رسولوں کو اس قال نوح یاد کرو جب کہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے انی لکم رسول امین میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں پیغامبر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں فتق اللہ پس اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے فتق اللہ یا وہ عبد اللہ اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کا تقوا کو کرو اون اور میرا حکم مانو مماثل رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے یہ معاملہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کا اس اسرائے بات کر ممار اجر اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں ان اجریا اللہ علا رب العالمی نہیں ہے میرا یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے فتق اللہ عل پس اللہ کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو کالو البا کلو انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں کمی کاری لوگ ہیں ہمارے کالب اما علمی بیما کارو یا ملون انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق کیا سروکار ان کا پیشہ کیا ہے کوئی لوہار ہے کوئی بڑھئی ہے تو مجھے اس سے کیا غرض ہے ان کا عمل کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس طور سے اب حضرت خباب عرب جو ہے وہ لوہار تھے تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں کوئی اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں تمہارے معیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں وہ باعزت ہیں اور جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے ان حساب ہوں ان ربی نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے ہے نو تشعرون کاش کے تمہیں شعور ہوتا مما بار من اور میں ان اہل ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں ان انا اللہ نذیر المبین میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا قالو لم تنتہی انو ہو انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے نہ المرجومین تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے سنسار کر دیں گے تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے کال رب ان نہ قومی تصب انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھپلا دیا ہے ففتہ بینی و بین تو اب فیصلہ کر دے اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے مابین فتح کھلا فیصلہ وہ نجنی وہ امم اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو من المومنین اہل ایمان میں سے پن جائے نہ ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے مشغول اس کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی لدی ہوئی تھی اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے سم اغرتنا بہادر باقی پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا ان نفیزہ لے کر آیا اس میں ہے نشانی وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين اس قال لهم اقوم هود لا تتقون اني لكم رسول امين میرا یہ خیال ہے کہ یہاں اب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے صرف تکرار ہو رہی ہے وہاں ترجمہ نہ کروں میں فتق الله واطيعون پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو وما اصلكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع ايه تعبسون یہ نئی بات ہے کیا تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے یہ ایسی تمدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے خرابی رہی ہے ہر قوم نے چاہا کہ کوئی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں اب یہ تاج محل بنا دیا گیا کیا اس کی افادیت کروڑ ہزار روپیہ خرچ ہوا اس وقت یا احرام مصر بنا دیے گئے اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے تو آج کا بھی معاملہ تھا یہ تبرون بکل کلین آیتن کا اب اس کام کرتے ہو تخزون مسان تخلدون اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ایسے زوردار محل وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں چاہے وہ گرناتا کا محل ہو الحمرا ہو کوئی اور محل ہو وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے ایزا بتشتم بتشتم جب بارین اور جب تم پکڑتے ہو یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر ظلم کے ساتھ سختی کے ساتھ فتق اللہ واقعی بس اللہ کا تقوا اختیار کرو میری اطاعت کرو الزی امد عبدم بما تعلمون اور اس کا تقوا اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو تمہیں مال دیا ہے اولاد دی ہے اسباب دیے ہیں یہاں کی اچھی زمین دی ہے سرخیز علاقہ دیا ہے یہ بہت زرخیز علاقہ تھا قوم کا جو ساری چیزیں تم جانتے ہو احمد کم بے انعام و بنین تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے و و عیون اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے انی اقاف والے کو یومن عظیم مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا کالو سواؤ نہ لینا او ہستا تکم الواعظین انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود تمہارے لیے بالکل برابر ہے خا تم واض فرماؤ اور یا تم یہ واض نہ کہو تمہارے واس کا ہم پر کوئی اثر نہیں آستہ تھا تم واس کہو اب تھا کیا خاص تم واس کہو ہم لم تو میرے یا تم واس نہ کہو ان خاضا اللہ خلق الاولین جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں وہ پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو فرسودہ روایات ہیں وما نہنوں میں اور ہم پر کوئی عذاب عذاب آنے والا نہیں ہے اس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جو جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو فکر زبو نے جٹلا دیا اس کو فاہلک نہ ہو تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کلا آیا اس میں ہے نشانی وما کان اکثر ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وہ ان رب لہو الد الرحیم اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے رحم فرمانے والا کزبر سبود المرسلین اسی طرح جھٹلایا سبود نے رسولوں کو اس قال اقوہم صالح اللہ تقوم انی لکم رسول العین فتق اللہ مماثل العالمین فی با ہا ہونا آمنی کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو عاملین امن میں فی جنات ان باغات میں وہ عیون اور چشموں میں وہ ضرور اور کھیتیوں میں وہ نقل اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں تل و حضیم کے جس کے گادھے جو ہیں جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں وہ تنہتون من الجبال بیوت الفارحین اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف فتق تک اللہ ہوا تو تم اللہ کا تقبہ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ولا تو تیو امر المصرفین اور نہ اطاعت کرو اپنے ان سرداروں کی کہ جو اصلاف کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ اللہجیند ولا والا جو لوگ کے زمین میں فساد مچاتے ہیں اصلاح نہیں کرتے کالو انما انت من المسحرین قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ انسان تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے کوئی آخر نے کر دیا ہے مانتا اللہ بشر مسلنا نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان فاتح بے آیت ان کو تم اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی فلم شرمل و لکم شرگ شرب یومن معلوم حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے لیکن اب نوٹ کر لو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے لہٰل و لکم شرب یوم معلوم باری ہوگی وہ اونٹنی جو ہے چشمے کا پورا پانی پی جاتی ایک دن اور پھر یہ کہ ان کے جو احوالات ہیں پھر اگلے روز وہ اونٹنی جو ہے اس کا ناوا ہوتا تھا اور ان کو ملتی پانی ملتا تھا وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے میں گیا ہوں چشمے پر بھی ولا تمسو ہا اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے فیا خدا کم عذاب و یوم عظیم تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا فاقروہا تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی اس کو اکڑ کر دیا اس کا نہر کر دیا فاسمہ آدمی تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے پچھتانے والے العذاب انہیں آ پکڑا عذاب نے ان نفیز لے آیا اس میں ہے نشانی وما ماں اکثر مومنین لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے وہ ان رب کا لہو عزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے قوم لوت نیل مرسلیم اسی طرح لوت کی قوم نے بھی مرسلیم کو جھٹلا دیا اس لہم الحم لوت اللہ تقور انی لکم رسول الامین فتق اللہ اتاتون و من العالمین کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو وہ تدرون ما خلق الکم رب اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں بنائی ہے وہ تمہارا جوڑا ہے ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہوت ہے اس کا تقاضا پورا کر رہے ہو مردوں سے ما خلق لکم ربکم من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے انتم قوم ان حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو کالو لم تنت ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اپنے سواس سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے لتکون من نہ تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے انی لعملکم من القال ان کا میں تمہارے اس عمل سے تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے میں بہت بیزار ہوں رب نجنی واہلی مما یا پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی عجوز فی الغابرین سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی حضرت لوت کی بیوی ثم دمرل آخری پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے وام علیہم مترا اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی فسا المنظرین تو بہت ہی بری بارش تھی کہ جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر نازل کی گئی ان کل عالیہ اس میں ہے نشانی وما کان اکثر مومنین و ان رب ماکان صاب کرتبہ المرسلین یہ ہے بند والے یہ قوم شعیب کے لیے رس پہلے بھی آیا ہے مدین والے یا بن والے ایکا اور اصحاب ایکا نے بھی جتلایا رسولوں کو اذ قال له شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان ادري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو وزن بالقسطاس المستقيم وزن کیا کرو تولا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ ولا تبخسوا الناس اشياءهم اور مت گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں بلا بلاف افرد مفصدین اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے بتق تق خلق اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا ولجب الط اولین اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا کالو ان نما ان کا قوم نے کہا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے وما ان کا اللہ بشر مسلونا نہیں ہو تم مگر ہم جیسے انسان وہ ان نظن کو لبل اور ہمارا یقین یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو فاسقط علینا ان من تمن تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو کال ربی عالم تعملون انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے علم میں ہے فقط زبو ہو تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا فاقد ہوں یوم یوم تو انہیں آپ پکڑا صاحبان کے دن کے عذاب نے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ صاحبان ان کے سروں کے اوپر تاریخ ہو گیا ہو ان نحو کانا عذاب یوم عظیم یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا ان نفیزہ لے کلا آیا یقیناً اس میں ہے نشانی وما کان اکثر مومنین لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وعین لہو عزیز الرحیم اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی رسی دراز کرنا چاہتا ہے انہیں مہلت دینا چاہتا ہے اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصے معجزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا اب یہ طویل رکو جو ہے یہ ہے حضور سے خطاب میں ان نحو الطنزیل اور رب العالمین اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی اس کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے نظر بہل روح الامین اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روح الامین نے ار روح الامین امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ والسلام وسلام قلب کا آپ کے دل پر اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وہی کا محبت جو ہے جہاں وہی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وہی کی ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوائرڈ نالج وہ سما ہوا حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ یہ فواد یہ کمپیوٹر یہ ان کو پروسیس کرتا ہے اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے یہ القاع الہام عام انسانوں کے لیے بھی رویائے صادقہ سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا وہ کہاں سے دیکھ لیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے تو یہ جو ہے یہ وہی یہ ہے ریویل نالج اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی وہ صرف انبیاء کے لیے تھی اس وہی کا دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا البتہ الہام رویا کشف یہ چیزیں اب بھی ہیں لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں دین میں حجت قرآن اور سنت باقی کوئی شے حجت نہیں ہے ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے میں مانوں یا نہ مانوں یہ میرا اختیار ہوگا آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے اللہ تکون من المنظرین تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں بے لسان عربی مبین اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے وہ نحول حفیظ الاولین اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں اس کی جو بنیادی جو کنٹینٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں اور آج کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھی جو اس قرآن کی ہے وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے تو جو بھی پرانی کتابیں آئی ہیں جو پہلی آئی ہیں صحیح سے آئے ہیں ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے اتمام کیا ہے قرآن نے تکمیل کی ہے وہ ان نہ لفیظ الاولین اولم یق الحم آیتن علماء بنی اسرائیل کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ جو کتاب آ رہی ہے محمد الرسول اللہ کی جو بحثت ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے ولاح الرض اللہ علیہ آباد العجمین اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر فقرا والے علیہ ماں کالو مومنین مومنی پر وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی کہ وہ تو پھر کھلا موجودہ ہو جاتا کہ ایک اجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے کزال کا فلک نہ ہو فی قروب المجرمین اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے بول سے دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں لا یؤمنون به حتیٰ یرب العذاب العلیم یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے ادرناک عذاب کو تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک وہ حملہ شرور اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا فیقول یقول اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے ہل نہن منظرون افب یستاجرون لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر عذاب نہ یستا تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے افرائے مت کا نام سلیم تو دیکھیے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا بسنے کا فائدہ اٹھانے کا اگر ہم کو ان کو مزید مہلت دے دیں مجا ہوں ماں کالو یو ادون پھر آئے وہ عذاب ان پر کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ماں اغنا کانو یو تو یہ سارا مال و متائے دنیا بھی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا مما اہلک نام قریت اللہ لہا منظر اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے منظر آتے رہے خبردار کرنے والے آتے رہے یہ قاعدہ کلیہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے معاف اللہ معذمین رسولا وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں جڑ کاٹ دینے والا عذاب عذاب القوم الزین ظلم وہ رسول کی بے کے بعد اتمام حجت کرنے کے بعد ذکر یہ یاد دہانی ہے یہ نصیحت ہے وما اللہ ظالمین اور ہم ظالم نہیں ہیں وما تنظرت بھی شیاتی اور یہ قرآن دے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں ان کا ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے کیسے کہہ دیتے یہ شاعر لوگ یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہے یہ جو نازل کر رہے ہیں وہ ماں تنظلت بھی شیاتی بغیر رہوں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ ماں وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ان علی سب معذول وہ تو سننے سے بھی معذول کیے جا چکے ہیں یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی ویست ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وہی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاتی نے جن کچھ اچک نہ لے اور ان کو سننے سے ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ کیونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے ان میں کچھ قرب ہے ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں بڑی کثیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کثیف ہے لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے ان کے وہ جو مارجم جم منار سے بنائے گئے ہیں تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے کچھ خبریں لے لیتے تھے لیکن جب خاص طور پر وہی یہ نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہلے کر دیے جاتے تھے اور وہ یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی ان نہ تو اب سننے سے بھی معذور کیے جا چکے ہیں اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے تدو تاغ اللہ آخر تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو فتقون عمل المعزمین تو تم ہو کر رہو گے معزمین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا وہ انضر اشید اقربین اور خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارکہ بڑے ابتدائی دور کی ہے اس لیے کہ یہ تقریباً سن تین نبوی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کے بعد کہ حضور نے پھر بلایا ہے اپنے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کیجیے حضرت علی آپ کے گھر میں رہتے تھے وہی زیر کفالت بھی تھے زیر تربیت بھی تھے کھانے کا اہتمام کیا بنو ہاشم کو جمع کیا حضور دعوت دینے کھڑے ہوئے لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے کھانا کھا کر انہوں نے شور مچایا ہنگامہ کیا چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دے کر پھر آپ نے دوبارہ اہتمام کیا اب جب لوگ انہوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں جب دو مرتبہ کھانا کھایا تو اب تو بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سن تو لو تو حضور نے پھر خطبہ دیا اور وہ خطبہ جو ہے بہت عظیم خطبات میں سے ہے میرا چھوٹا سا کتاب کیا ہے دعوت اللہ اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے میں حیران ہوں اصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے اہل تشیعوں کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے خطبات نبوی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے ان کے ہاں نہج البلاغا جو شائع ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منصوب ہے ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا لیکن مجھے یہ بہت وسوخ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے کہ جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر کر دیا ہے اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناؤں لیکن دعوت اللہ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کال ٹو اللہ موجود ہے جس میں یہ پورا متن مطلب اس کا موجود ہے بہت مختصر خطبہ ہے لیکن بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے منظر اشیر کا اقربی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ آیت بالکل اسی ردم میں ہے اسی ٹیون میں ہے جو چلا آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بعد کی آیت لا کر یا شروع کی آیت لا کر بعد والی جگہ میں بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک ہی نظر آ رہا ہے تو یہ سورہ مبارکہ جو اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے فلو تیز ہے مضامین جو ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعہ یہ بھی جیسے سورہ ہجر اس گروپ میں ہے ابتدائی چار سال کی صورتوں میں سے ایک صورت اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعرا ہے وانز الرشید اقربین وقف جناح کل منی تباہ کمن المومنین اور اپنے آپ کندھوں کو بازوؤں کو جھکایا کیجیے ان لوگوں کے لیے توازوں میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں یعنی ان کی دلجوئی کیجیے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجیے وقف جناح کا تباہ من مومنین یہ آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے سورہ ہج کے آخر میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وقف جناح کا یہاں صرف یہ ہے کہ وقف جناح کا لمن تباہ کمن مومنین وہاں تھا وقف جناح کا رل فعل اصو کا فقول اتنی بڑی اومات پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کرے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں تو کہہ دیجیے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو بولی آئی القافر عابدون نہ ماب اور آخر میں لکم دین ولی یہ اعلان برات کہ اب تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے انی بری تا ملون تبکر العزیز الرحیم اے نبی آپ بھروسہ کیجیے تبکل کیجیے اسی ہستی پر جو العزیز اور الرحیم ہے زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے یرا کا کہیں نہ تقوم جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجد کے لیے آپ کھڑے ہیں اب اللہ کلیلہ ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا وزی ارا کا ہی نہ تک جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں نہیں دیکھتے لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں لا میں کو ہو یدر کو لفسار وہ ابسار کو پا لیتا ہے لا ادھر کو ہو ابسار نگاہیں جو ہے اسے نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھتا ہے اللہ یرا کا ہی نہ تقوب وہ تقلبہ کا فصاج دین اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ آتے جاتے رہتے ہیں رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہل ایمان اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تقلبہ کا فصاج دین ان ہوا سمیع العلیم وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے حل انب علامن کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات نے نازل کر دیا ہے قرآن کوئی خبیص روحیں ہیں کہ جو لا رہی ہیں محمد کے پاس ہل انب حکم علامت تنزل الشیاتی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ کن پر اترتے ہیں تنزل کل افاقن اسیم یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہ گار ہوں ظاہر بات ہے کہ کلر ہم جنس باہم جنس پرواز تو جو لوگ خبیص ہوتے ہیں تو خبیص کی طرف ہی وہ آئیں گے اگر یہ لوگ جو ہیں شیاتین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں تو نزل علا کل افاق اسیم یلقون سما سم اکثر افسر ہوں کا زبون وہ کچھ سنی سنائی باتیں لا کر القاع کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں بشو یا طب ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شعر کہنے شروع کر دیے ہیں یہ شاعری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں دیکھو شاعروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے محمد کا کردار کچھ اور ہے بشوارا یا طب الغاون شاعروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے راہ ہوتے ہیں لوگ جو ہے عام طور پر یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی شعراء کے ہم نشین عام طور پر یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی سچ فیصد صحیح ہے جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں میں ان کے حاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی کہ جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر لیکن اگر اقبال کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا بہت سے اخبارات سے وہ بہت مختلف ہے لیکن عام طور پر شاعروں کا جو معاملہ ہے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے ما علمنا شیرا وما یم بغیلا ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا سکھایا ہی نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ گھٹیا کام ہے حضور کے مرتبے سے بہت فروغ ہے وہ شعرا یا طب عمر اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں الم طرح انہوں کل وادی یہی مول کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں ابھی مغرب کی کر رہے ہیں ابھی آسمان کی کر رہے ہیں ابھی زمین کی کر رہے ہیں شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی رنگ کا ہے دوسرا شعر کسی رنگ کا ہے وہ انہوں یقون مانا یا فلون اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے قول و فیل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود عامل ہو تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے یا قرون مالا یا فنون ہاں اس میں استثنا کیا گیا ہے الزین سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ ذکر اللہ کثیر اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں صرف یہ کہ ایمان لا کر اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے مومن نہ ہو بلکہ یہ کہ عمل صالح بھی ہو اور ذکر کثیر بھی ہو تو پھر ایسا شاعر بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا جیسے حضرت حسان ابن ثابت تھے صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں چونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا یہ جو مشرق لوگ تھے ان کے شعراء حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے حجب کہتے تھے اور وہاں کے اس رواج کے مطابق ضرورت پیش آئی کہ ان کے حج کا جواب دیا جائے تو پھر حضرت حسان ابن ثابت نے فریض و نام دیا دربار نبوی کے وہ شاعر تھے اور یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے حضرت حسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا معاملہ بھی مستثنا نہیں ہے وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے وہ بہادر نہیں تھے چنانچہ یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احزاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مکان کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا جنگ کے یعنی میدان جنگ پر محاذ پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے تو وہاں پر وہ حضرت احسان کو کھڑا کر دیا کوئی ایک یہودی نظر آیا حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھی تھی رضی اللہ تعالیٰ انہیں نظر آیا کوئی یہودی اور وہ بڑے مشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا تو اس کی کچھ نیت خراب ہے تو انہوں نے کہا حضرت صفیہ نے حسان جاؤ اس کو قتل کرو ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا تو وہ خود اتنی اس مکان سے ایک لاٹھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی اس باری اس شخص کے اس کو قتل کیا پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو تو کہا مجھے ان سے کوئی غلطی نہیں مجھے ضرورت نہیں ان کی تو یہ حضرت حسان مطلب کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات جو یہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کثر رہ جاتی ہے وہ شعراء یا طب علم ترا انہم المطرا فکل یہیمون و یا قولون مالا یا فالون اللہ تصیر المن تصر اور وہ بدلہ لے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو یعنی حجب کہی گئی ہے کفار کی طرف سے حضور کی تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مداخلت کر رہے ہیں تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہیں وہ کفار اور مشرقین کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے حسان کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دلوں کو پس کرنے والے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے بس اب الزین ظلم اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ یہ ظالم یہ مشرق یہ کافر یہ گناہ گار کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو محاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں یا الٹتے ہیں یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اب قریب وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا بارک اللہ علی و القرآن العظیم و نفالی ویات بالآیات و ذکر حکیم